استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحي القيوم اتوب اليه محترم سامعين نبی علیہ السلام صبر مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کراوی ہے کہتے ہیں نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے خطبے کی حالت میں آرابی بدو آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں مویشی مر رہے ہیں لوگ پیاسے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیراب کر دے نبی علیہ السلام شام خطبہ روکا اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر کی اور بارش اللہ تعالیٰ نے برسائی یہ نبی علیہ السلام شام کی سنت ہے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم تمام لوگوں کو تحت پڑا جب مدینہ طیبہ میں اور اس کے ارد گرد ہم تمام لوگوں کو اعلان کر کے میدان میں لے گئے اور وہاں جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھی اور دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو سیراب کیا اگر ہمارے گناہوں یا ہماری کوتاہیوں کی بنا پر حکمت اور مصلحت کی بنا پر اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے تو اس نبی کی سنت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم لوگ بارش برسانے کا جو مالی اللہ بہاد اللہ شریف ہے اس کی طرف رجوع کریں اور خوب کثرت سے توبہ استفار کریں اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا ان رحمت اللہ قریب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور توبہ استفار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ امید کے ساتھ حسن دن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان رحمت اللہ قریب میرا حسنین اللہ رب العالمین کے سامنے ہم تمام ساتھی کھڑے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے اور بارش برسائے لیکن بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دین پر رہیں سرات مستقیم پر رہیں گناہوں اور برائیوں سے بچیں اگر ہم اپنے آپ کو گراہیوں گناہوں اور برائیوں سے بچائیں اور سرات مستقیم پر آ جائیں ہر قسم کے المنقرات محرمات منہیا سے باز آئیں تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے وہ اللہ تری قطلا کا اگر یہ کلمہ پڑھنے والے سراط مستقیم پر آ جائیں نیکیوں پر قائم ہو جائیں برائیاں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو موسرا دھار بارش برسا کر کے سیراب کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کو کے تو فکر سے فرمائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اب اس کے بعد دعا ہوگی اور آپ لوگ آمین کہیں کھڑے ہو جائیں Thank you. اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا أنت إلهنا وربنا أفض من كرمك علينا وأسقنا غيثا واسعا شيبا ناف ان تم بھی تو لنا بھی ذرا وہ تو بھی ذرا وہ بہل براد وہ ترہم بہر عباد وج النا برف وہ کتھ اللہ مغیسن سن معین تحیا به قلوبنا وستفسد وتستبشر به نفوسنا وتبتهل به بيوتنا ويسعد به مجتمعنا ويرتبي به تراب وطننا اللهم انشر رحمتك على خلقك وأسبغ نعمك على عبادك بلطفك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الخير في أنهاء دولة الإمارات واشملها بغيثك ورحمتك اللهم أنزل في أرضها وربيعها بارك في مواردنا وحرصها بأينك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق رئيس الدولة السيخ خليفة بن زائر ونائبه ولي أهده اے بھائی خان ہو حکام مہاراج جما تحب و اللہ مسجد خطا والدینا و حاکمینا الشیخ دکتور سلطان بن محمد القاسمی و بارک لہو فی عمر ہی و عمر ہی و اہلی ہی و غفیر و نجلی و ادخلهم الجنت برحمتك یا ارحم الراحمی اللہم ارحم الشیخ زاہد و شیخ مقتوم و شوخ لما امارات الذین انتقدوا الى رحمتك وأدخلهم بفضلك وفسيح جلالك وارحم الشهداء الوطن وأجل مصوبتهم اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم سلم وبارك على عبدك ورسولك ومحمد وعلى آله وصحبه والتعبئين والحمد لله رب العالمين وآخر دعما سبحان الحمد رب العالمین اس کے بعد اذان ہوگی اور جمعے خطبہ آپ شروع الحمد للہ رب العالمین غافل الذنب وقابل التوب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه من يوم الدين أم عباد محترم سامعين اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو تقوا کا حکم دیا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو یا ایو الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم محترم تقوى هي سب سے بڑی چیز ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اور ہم سے کچھ گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں سزا ہوتی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے صدر و کرم سے ہمارے لیے توبہ استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے انسان اگر اپنے گناہوں کا احساس کرے اللہ رب العالمین سے خوف دل میں ندامت اور رب کے سامنے توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اس کی مسرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب حضرات کو کثرت سے توبہ کرنے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا بنائے محترم حضرات استغفار اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے اور استغفار کرنے والے کتنے بھی گناہ کر جائے ان سے شیطان کرائے اگر سکھ کے دل سے توبہ استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کثر گناہ کا اعتبار نہیں پرواہ نہیں کرتے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث کچھ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم لو ان لو ان ضرور کا ولاگ انان سما لا تشرک بھی اے میرے بندے اگر تیرے اتنے گنا سے شیطان کروایا جس سے جو بارش کے موسم میں آسمان پر بادلوں سے بھی زیادہ ہوں لیکن اگر سکھ کے دل سے اکروتے ہوئے جڑاتے ہوئے دل میں احساس رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے توبہ استفار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں گفر تو ولا ابالی میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کثرت گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا دوستو چوبیس گھنٹے انسان زندگی گزارتا ہے چوبیس گھنٹے میں چلتے پھرتے کان کا گنا کان سے آنکھ سے ناک زبان سے اپنے حرکات و سکنات سے انسان چوبیس گھنٹے میں جتنا بھی شیطان سے شیطان اس سے گناہ کرواتا ہے اگر انسان رب کے سامنے رجوع کرے دل میں احساس ہو ہم نے اپنے خالق اور مالک کے مالک کی نافرمانی کی اور صرف دل سے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں صحیح مسلم کے حدیث یا عبادی اے اے میرے بندو تم چوبیس گھنٹے دن رات گناہ کرتے رہتے ہو وانا اغفر اب جميعا دونوں جمیا اور ہم سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں فاستغفرونی اغفر لكم اگر تم نے اتنا رات چوبیس گھنٹے میں شیطان نے تم سے کتنا بھی گناہ کروایا اگر چھپ کے دس سے توبہ استغفار کر دے تو اکثر و رقم ہم تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے دوستو اللہ رب العالمین نے توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے استفار کرنے کا کرنے والوں سے اپنے رحمت کا اپنی بخش کا وعدہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اسے حکم دیا ہے کہ اے بندو ہمیں کبھی گناہوں پر آنے نہ رہو جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو ہماری طرف رجوع کرو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں رب العالمی نے قرآن پاک حکم دیا بکر رب ہم تو خیر راہمی اے نبی اے ہمارے مومن بندے کہ رب پھر لی اے اللہ میرے مقرط فرما اللہ میرے گناہوں کو ختم کر دے میری بخش فرما دے اگر تم نے اس سے پار کیا تو یاد رکھو ہاں، ان رحمت اللہ قریب خیر ہے اللہ فرماتے ہیں ہاں، ہاں، کہو ہم فان دخیر اللہ آپ رحم کرنے والے ہم داروں پر رحم فرما اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لیتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے تھے اور کثرت سے استفار اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبودی ڈھونڈتے تھے موسا علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا دعا کرتے تھے رب لی بڑے اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے اگر توبہ استفار انسان کرے تو کے برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں گویا کہ استفار کرنا رحمت الہی کے مستحق ہونے کا بہت بڑا سبب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون کیوں تم لوگ توبہ استغفار نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا دروازہ کھول دے اللہ رب العالمین ہر وقت ہمیشہ نعمت کا رحمت کا برکت کا رشک کا ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے اگر انسان توبہ استفاد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کے مال میں اولاد میں رشک میں کاروبار میں زندگی میں ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا دیتے ہیں رو رکھ اناراسری کمبرا اگر توبہ سکار کرو تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں تمہارے رشت میں تمہارے کاروبار میں تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دربار میں استفار کرنے والا بنائے اکل گوری ہندا وہ سخ اللہ بالکل یہ وہاں کو گئے الحمد للہ وقفہ وسلام الباد باد نف صفا امداب دوستو اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استفار کرنے کا جو وقت بتایا ہے چوبیس گھنٹے میں اس سے پہلے حدیثیں آپ نے سنی دن رات جب بھی انسان توبہ استفار کرتا ہے اللہ اس کے توبہ استفار کو قبول کرتے ہیں لیکن سب سے بہترین وقت توبہ استفار کا ہے رات کا آخری حصہ کے دن لوگوں کو اللہ تعالیٰ صالحین کو جنت میں داخل کرے گا تو اللہ فرماتے ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی وہ بھی رسار ہوں اور سوئے نہیں پڑا رہتے تھے بلکہ شہر کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استفار کیا کرتے تھے آج ہماری بڑی مجلسیں ہوتی بڑی محفلیں ہوتی ہیں ساری مجلسوں میں اور محفلوں میں سب سے بڑی بہترین خیر و برکت کی مجلس ہوتی ہے یہ وہ مجلس ہے جس میں خوب کثرت سے استفار کیا جائے نبی علیہ رہتے ہیں لوگوں میں ایک مجلس میں ستر ستر مرتبہ یعنی کثرت سے توبہ استفار کر جاتا ہوں آج ہماری مجلس خالی ہو گئی ہیں سب سے بہترین کرما اور ہلکے پھلکے جو استفار کے نبی شام میں بہت سارے الفاظ کتاب و سنت میں منقور ہیں لیکن سب سے آسان سب سے مختصر سب سے جانے کرما جو ہے تو استفار کے استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین تمام مسلمان تمام دنیا کے گنہگاروں کی اللہ تعالیٰ مقرط فرمائے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے ہمیں بڑھا ہاں، چڑھا کر کے بدلا عطا کرے الہ عالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ ان کے امان و انسان اور خاص طور سے اس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حقیقہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کو اچھے کام میں استعمال کرے ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا ہو امت کی بھلا ہو قوم اور وطن کی خیر ہو ہر ایسے کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا غذب امت کا نقصان فسانا قوم اور وطن کا نقصان ہو یہ رحان دنیا میں جہاں بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلمان کو ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اس دولت المارات المتحدہ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہرا بھرا رکھے اور یہاں برکتوں رحمتوں کو نزول کرے اور ہم تمام کو نیکا مال کے توفیق نصیب فرمائے اور جہاں بھی مسلمان اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو جہاں اقلیت میں ہیں ان کے ان کے جان ان کے مان ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عزت کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اللہ اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحم اللہ